ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ اہوروں اہوروں کی کا کوئی وجود نہیں تو اب وہ کہہ ہے کہ حوروں کی کوئی حقیقت نہیں یہ بھی تہذیب الاخلاق اور تفصیل القرآن نے بیان کیا ہے جواب یہ عقیدہ بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر حوروں کا تذکرہ ہے مثلا حور و مقصورات حور ہیں جو بن ہوتی ہیں اندر رہتی ہیں خیموں میں طرف ان جنتوں میں ہو رہے ہیں جو نظریں جھکائی ہوئی بیٹی ہیں نہ کسی انسان نے یا کسی جن نے ان کو چھوا نہیں اسی طرح نہ انشا فجان نہ ہن نہ ابکارا عربا و بن اطراوا ان حوروں کو ہم نے پیدا کیا ہے پیدا کرنا اور ہم نے ان کو باقیرہ بنایا عربا بن غروب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی عاشق اطرابہ اور ان کے ہم عمر اسی طرح حدیث میں ہے کہ ان العبد اذا قام له علاقہ وكشفت فتح و وبين بین واستقبل الحور ما لم يتمخط او يتنخم تبرانی اور البدور سافرہ صفحہ نمبر دو ہزار کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اس اس کے کے کے اور رب درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر دیتی ہے جب تک کہ وہ تھوک اور ناک نہ سنگے گندے کام نہ کرے اچھا ان الحور العين لا اكثر عددا من كنا تدعون لازواجهن اللهم اعنه على دينك واقبل قلبه على طاعتك وبلغه الينا بقربك يا ارحم الراحمين ترغیب و ترغیب جن نمبر چار صفحہ پانچ سو پینتیس اور صفت الجنہ ضبن الکثیر صفحہ ایک سو گیارہ اور البدور و صفحہ دو ہزار چون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کی تعداد تم سے بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے خاون کی دین کے بارے میں مدد فرما سب اور اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما اور یہ ارحم الرحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے اسی طرح من کذب غیظا وهو یقدر على ان ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره في اي الحور شاء مسند احمد جن نمبر 3 صفحہ 440 ابو داود ٹھیک ہے سنن ابی داود یہ صفحہ نمبر تو یہ نہیں ہوگا چیک کرنا پڑے گا اور سنن ترمیزی اس میں بھی سب دو ہزار بائیس دکھا ہے اور سنن ابی داؤد چار ہزار چار سو ستتر دکھا ہے اور ابن ماجہ چار ہزار ایک سو چھیاسی یہ میرے خیال سے یہ آخری نے غلطی سے لگا ہوا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے غصہ کو پی دیا ہے حالانکہ وہ اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے یہاں تک کہ اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور کو تیرہ دل چاہے چن لے یعنی سب کے سامنے اس کو دلہا بنایا جائے گا غصے کو پینا اتنا بڑا قیمتی انعام بس کریں